पेशकश उम्मत स्टूडियो بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحشرون على جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا whenever I go and meet everyone outside, the media, the leadership, what the entire world media are, they have a misperception that maybe Islam as a religion is a religion of extremism, of militancy, of terrorism. bringing these terrorists to justice, and he is. He understands the stakes. He understands the responsibility. And he understands the need to uh, make sure our strategy is able yes, to... The intention is clear. The resolve is there. And the strategy is clear. We are moving forward towards delivering and we will succeed. That is what I think. पाक फौज पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ रही है शिमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ रही है مردار ہو رہی ہے جہنم رسید ہو رہی ہے اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہیں اسلام کی عظمت کی خاطر اسلام کی عظمت کی خاطر کو اپنا بہانے نکلے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے نکلے گر کی فکر نہ زر کی فکر نہ سر کی فکر جن لوگوں کو جو خوف خدا میں رہتے ہیں وہ لوگ سیانے نکلے ہیں اسلام کی عظمت کی خاطر کو اپنا بہانے نکلے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہیں جو کفر سے لڑتے رہتے ہیں وہ لوگ مجاہد ہوتے ہیں ان لوگوں نے جو دیکھے ہیں وہ خواب سہانے نکلے ہیں اسلام کی عظمت کی خاطر کو آپ کے سامنے یہ منتخب جوانان اسلام جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ یعنی کافروں کے خلاف جہاں تک ہو سکے تیاری مکمل کر رکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان القوة الرمیو الا ان القوة الرمیو الا ان القوة الرمیو خبردار قوت پھینکنے میں ہے خبردار قوت پھینکنے میں ہے خبردار قوت پھینکنے میں ہے دور حاضر کے حالات اس حدیث پر بخوبی گواہ ہیں دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف خوب خوب تیاری کی آج وہ مسلمانوں کے قرآن کی بھی توہین کر رہے ہیں آج وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور جہاں مسلمانوں کو چاہے وہاں مارتے ہیں اور مسلمان اف تک نہیں کر سکتے چنانچہ اللہ جل جلالہ کے ارشاد کے مطابق کافروں کے خلاف جنگی تیاری کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اگر ہم اسی طرح جہاد کی تیاری سے دور رہیں تو اس سے بھی سخت ترین ذلت و خواری کا ہمیں منتظر رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ترکتم الجہاد اللہ علیکم الذلہ اگر تم لوگ جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ جل جلالہ تم پر ذلت و خواری مسلط کر دے گا اللہ جل جلالہ نوجوانوں کے اندر جوش و جذبہ اور غیرت ایمانی پیدا فرمائے اس میں اضافہ فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے دین کے حفاظت کے لیے مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے شرقی غربی کفارو دی دی مسلمانو یو امن شرف غازیانو سی واجی دے شرقی غربی کفارو خدا میری لوگ سیانے نکلے اسلام کی عظمت کی خاطر کو اپنا بہانے نکلے اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہیں جو کفر سے لڑتے رہتے ہیں وہ لوگ مجاہد ہوتے ہیں ان لوگوں نے جو دیکھے ہیں وہ خواب سہانے نکلے ہیں اسلام کی عظمت کی خاطر کو اپنا بہانے نکلے اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہم شاعر لوگ رفیق احمد حق سچ کے ترانے سناتے ہیں ہم شاعر لوگ رفیق احمد حق سچ کے ترانے سناتے ہیں یہ اٹھاتے جاتے ہیں ہم دول اٹھانے نکلے ہیں اسلام کی عظمت کی خاطر ہو اپنا بہانے نکلے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے